سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالدار اور تندرست توانا کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے حدیث نمبر پینتیس سو تین مسند احمد